السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد على رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور تھرٹی ون سبق نمبر چار سو اکتیس یہ اصلاحی سبق ہے عورت کیسی ہو اس پر ہر شخص گفتگو کرتا نظر آتا ہے کہ بیوی کیسے ہونی چاہیے اس پر ہر شخص گفتگو کرتا نظر آتا ہے مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے دھیان سے سنیے نمبر ایک مرد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کو سامنے رکھتے ہوئے عورت کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے نمبر دو مرد وہ ہے جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عورت کو ٹیڑھی ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بیجا سختی نہ کرے نمبر تین مرد وہ ہے جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں نظر انداز کر دے نمبر چار مرد وہ ہے جو ڈکٹیٹر کے بجائے محافظ اور جیون ساتھی بن کر زندگی گزارے نمبر پانچ جو مرد وہ ہے جو روٹی کپڑا اور رہائش دے کر احسان نہ جتلائے بلکہ مشکور نظر آئے نمبر چھ مرد وہ ہے جو عورت کی عزت نفس کا خیال کرے اور اس کی اس کی انا کی دجیاں نہ اڑائے بعض عورتیں تھوڑی ضدی ہوتی ہیں تو اس کی دجیاں نہ اڑائے نمبر سات مرد وہ ہے جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور اس کا مقام بھی دے اور اس کا خوب اکرام بھی کرے مرد وہ ہے اس لیے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا معاملہ کرو ہن بالمعروف قرآن شریف میں کہا ہے کہ حضور اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لیے یہ مختصر سبق میں نے دیا ہے کہ عورتوں کے خوب عورتوں کو بیویوں کو خوب عزت کے ساتھ لے کے چلو اور کتابوں میں لکھا ہے میاں بیوی اگر ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر ہنستے ہیں تو اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے آج میرا یہ سبق ملتے ہی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیحت خالی سن لیجئے تمنا اور حسرت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے تمنا اور حسرت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے اسے کشتی نہیں ملتی اسے ساحل نہیں ملتا اللہ تعالی ہم سب کو کشتی بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو ساحل پر بھی پہنچائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین